أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال الله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافت النبوت بعدی ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلف رحمهم الله لو سكت الجاهل لو سكت الجاهل لانتهى الخلاف امیر محترم فضلت الشیخ عبد السلام سلفی حفظ اللہ ذمہ داران پروگرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ تک اعلان پہنچایا گیا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے خلافت اور ملوکیت آج انتیس اپریل دو ہزار سترہ عیسوی مطابق دو شعبان چودہ سو اڑتیس ہجری اس عظیم الشان جامع مسجد کلیان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی برکتوں رحمتوں اور خیر کا مہینہ رمضان پانے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور جنت میں اپنا ٹھکانا بنانے کی ہم ہوتی ہے معزز سامعین موضوع بڑا اہم اور علمی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے خلافت اور دوسری ہے ملوکیت خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے خلافت دوسرا حصہ ملوکیت یعنی بادشاہت اسلام میں اس کا کیا تصور ہے بادشاہت کیا اسلام میں ہے یا نہیں ہے پھر اگر ہے تو بادشاہ کیسے ہونا چاہیے اور اگر بادشاہ ظالم ہو برا ہو گنہگار ہو تو ہمارا کیا حکم ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے کیا ہم اس بادشاہ کو اس کی گدی سے ہٹا دیں بغاوت کریں یا اس کے ظلم پر صبر کریں اسی طرح ایک اور ایک اہم مسئلہ جو میں بتاؤں گا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے ہماری زندگی میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو شریعت کا ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم کیا کریں کیسا موقف ہم اس نئے آئے ہوئے مسئلے کے متعلق اختیار کریں اس میں سلق کا کیا منج ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بات کو آپ تک پہنچانے اور سمجھانے کی توقع عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی میرے ساتھ اللہ تعالیٰ توقع عطا فرمائے آمین معزز سامعین سب سے پہلی بات قرآن مجید کی سورہ نساء کی ایک آیت میں نے پڑھی اس کے ترجمے پر غور کیجیے اور اس کی تفسیر پر غور کیجیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وہ ادا جا جب لوگوں کے پاس کوئی امن اور امان کی خبر یا کوئی ڈرنے خوف کی خبر آتی ہے تو لوگ اس کو نشر کر دیتے ہیں ادا وہ بھی لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں اللہ نے فرمایا ولا اردو ہوں رسول اگر بجائے پھیلانے کے وہ اس خبر کو رسول اللہ وسلم کی طرف لوٹائیں یا عمرا اور علماء کی طرف لوٹائیں تو وہ لوگ اس کا صحیح استعمال کریں گے اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی لتبا تم شیطان اللہ خلیلہ تم شیطان کی اتباع میں پڑ جاتے شیطان کی پیروی کرتے یہ آیت غور کیجیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی لوگوں کے پاس جب ایک خبر آئے یا امن سے تعلق رکھنے والی اچھی خبر امن و امان یا بری خبر ڈرانے والی دونوں میں سے کوئی بھی خبر آ جائے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پھیلا دیتے ہیں اس آیت میں مذمت کی گئی ہے روکا گیا ہے اس چیز سے اگر خبر آئے ہمارے پاس کہ فلاں صاحب جو ہے خلافت کی گدی انہوں نے سنبھال لی ہے یا فلاں جگہ ایسا معاملہ ہوا ہے فلاں جگہ جنگ چھڑ گئی ہے فلاں حکومت نے یہ مسئلہ کیا ہے کوئی بھی خبر ہمارے پاس دونوں میں سے ایک یا تو امن اور امان والی اچھی خبر یا ڈرانے والی خبر آتی ہے تو اس کو نشر نہیں کیا جائے گا اس خبر کو فوراً نہیں پھیلایا جائے گا منع ہے یہ کیونکہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں ہزارہ ہوتا ہے فتنے میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو اس خبر کو نہیں پھیلائیں موجودہ دور میں خبر کے وسائل سے آپ بخوبی واقف ہیں television internet WhatsApp Facebook یہ ذرائع ہیں جس سے خبریں آتی ہیں ہم تک کوئی بھی خبر ہمارے پاس آئے کہ فلاں جگہ یہ ہوا ہے فلاں ایسا ہوا ہے چاہے وہ خبر امن والی ہو یا خوف والی ہو شریعت کا یہ حکم ہے وہ شریعت جس کو میں اور آپ مانتے ہیں اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ اس کو پھیلایا نہ جائے منع ہے پھر کیا کریں گے ہم اس خبر کو رسول اللہ سن کی طرف لوٹائیں گے یا علماء کی طرف لوٹائیں گے عمرا کی طرف الامر منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب آپ کی حیات طیبہ میں صحابہ کے لیے یہ حکم تھا کہ خبر آئے کوئی بھی کوئی بھی خبر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو اور ان سے اس کا استعمال کریں وہ بتائیں گے وہ رہنمائی کریں گے اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات کے بعد اس شاید پر عمل کیسے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے اب آپ ہمارے درمیان ہیں اگر ہمارے درمیان جیسے صحابہ کی زندگی میں تھے اس کے بعد نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا ان کی جو احادیث ہیں ان کی جو سنتیں ہیں تو اس کے وارث جو ہیں علم النبوہ کے جو وارث علماء ہیں ان کی طرف خبر لوٹایا جائے کیونکہ وہ حدیثوں کو جاننے والے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں جیسا کہ آپ نے خود حدیث شریف میں یہ بات بیان برمائی ہے العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور وارث یہ دین اور دینار کے نہیں بلکہ نبوت کے وارث ہیں تو ان کی طرف خبر کو لوٹایا جائے گا اس آیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس خبر آتی ہے ہم فوراً اس کو نشر کر دیتے ہیں نہیں علماء کی طرف رجوع ہوں گے علماء اس کا استعمال کریں گے تحقیق کریں گے اور بات جو صحیح ہوگی حق ہوگی وہ ہمارے سامنے پیش کی جائے گی اس کے بعد محترم سامعین شریعت کا یہ حکم یہ ہے کہ ہم حق پر عمل کریں حق ہمارے پاس آیا ہے اللہ کی جانب سے اللہ نے دین اتارا ہے اسلام ان دین علیہ السلام اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے اور اسلام حق ہے اور اسلام نام ہے کلام اللہ کا اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فہم سلق کا اللہ نے قال اللہ یہ اسلام ہے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام ہے یہاں ایک تیسری ضروری بات وہ یہ کہ ہم قال اللہ کو اللہ علیہ وسلم کو مطلب اللہ نے فرمایا اللہ کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ان کی مراد پر سمجھیں گے اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھیں گے اور یہ دونوں مرادیں بتانے والے سلف ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ نے فرمایا فَإن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاء فسيكفيكهم الله اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تم سے برا صحابہ ہیں جو مخاطب ہیں شاید کے نزول کے وقت اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہوں گے وہ ہدایت جو سور فاتحہ میں ہر مسلمان اللہ سے مانگتا ہے ہر رکعت میں مانگتا ہے اللہ کی بزرگی اللہ کی تعریف اس کے اسماء و صفات کو ذکر کرنے کے بعد المستقیم ہم اللہ ہمیں سیدھا راستہ تھا فرما یہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سلف کے منہج کو سمجھنا منہج کو سمجھنا کتاب اور سنت سے کھلواڑ نہیں اللہ کے کلام کو بجائے اللہ کی مراد کے اپنی مراد لینا اپنے مطلب سے سمجھنا نہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے دماغ سے سمجھنا نہیں بلکہ مراد رسول پر سمجھنا اور یہ مرادیں بتانے والے اس زمانے کے اہل تنظیم صحابہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں شاید میں فرماتا ہے هم فتح شفا لوگ اگر ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو لوگ ہدایت پر ہوں گے اور اگر ایسے نہیں ہوگا تو لوگ اختلافات میں پڑ جائیں گے جماعتوں میں بٹ جائیں گے اور اس کی وعیدیں اور بھی دیگر آیتوں میں بیان کی گئی حق کیا ہے حق یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اللہ کی مراد پر وہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر اس کو سمجھنا جس کو فہم سلف کہتے ہیں منہج سلف کہتے ہیں یہ حق ہے جذبات کا نام اسلام نہیں ہے شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم حق پر عمل کریں جذباتی مسلمان نہیں ہمیں جو اچھا لگے وہ دین نہیں اکثر لوگ جس کو کریں وہ دین نہیں جو لوگوں میں چیز پھیل پھیل پھیل گئی ہے یا پھیلا دی گئی ہے وہ حق نہیں ہے شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم حق کو پہچان کر حق پر عمل کریں گے اور حق یہی ہے جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس کے بعد فتنوں کا ذکر نبی علیہ السلاط اسلام کی بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے بلکہ محدثین اللہ رحم فرمائے ان پر ان لوگوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں جو حدیث کی کتابیں تھیں ایک چیپٹر باندھا ہے ایک باب باندھا ہے کتاب الفتن فتنوں کا بیان اور اس میں ان تمام کو کوٹ کیا گیا ہے جو فتنوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروائی ہے یہ بات ذہن میں رکھے ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ پرفتن ہوگا آج بھی فتنے ہیں کل بھی فتنے تھے کل بھی آئیں گے فکنے یہاں تل کہ تم ہاؤس پر اس سے ملاقات یہ دوسری بات حتیٰ تل ربکم یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے یعنی قیامت تک فتنے آتے جائیں گے حدیثیں بہت زیادہ ہیں ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھوں فتنوں کے مطابق نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا فتنے رات کی اندھیری یا رات کی تاریخی جو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پھیلتی ہے ویسے فتنے لوگوں میں پھیلتے جائیں گے فتنے اندھیرا جیسے پھیلتا ہے ابھی ہم نے مغرب کی صلاح ادا کی مغرب سے اندھیرا شروع ہوتا ہے اور آپ جائیے دیکھیے آپ دیکھتے ہیں معلوم ہے یہ اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلتا ہے تاریخی چھا جاتی ہے ایسے فتنے نبی وسلم نے مثال دی ہے حدیث میں ایسے فتنے پھیلیں گے اور ان فتنوں کا اثر کیا ہوگا نبی علیہ السلام اسلام فرماتے ہیں یوسم ہو فرا یہ بھی یبھی نہ غروب دنیا کو نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کیا ہوگا فتنوں کا صبح اٹھا تھا ایمان کی حالت میں ایسا دور فتنوں کا آئے گا صبح اٹھا تھا گھر میں ایمان والا تھا شام ہونے تک ایمان ختم کافر ہو جائے گا شام میں مومن تھا صبح ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا اپنے دین کو اسلام کو جو حق ہے جس کی حفاظت کرنی ہے بچا کے لے جانا ہے اس کو چند دنیاوی وس کے خاطر بیچ ڈالے گا نیلام کر ڈالے گا سامعین اس حدیث شریف میں فتنوں کی خوبصورت بتائی گئی ہے کیسے صبح ایمان والا تھا شام میں کافر ہو گیا شام میں ایمان والا تھا صبح کافر ہو گیا کل تک عقیدہ اچھا تھا آج عقیدے میں شرک آ گیا کل تک منہج اچھا تھا آج مہینوں میں خروج آ گیا کل تک عمل میں سنت تھی آج سنت کی مخالفتیں کرنے لگا کل تک علماء کی صحبت میں تھا آج علماء سے دور ہو گیا فتنوں پر فتنے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ علماء سے دور ہو گیا اس پر ایک بات یاد آتی ہے علامہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مرو ایک جگہ تھی وہاں ایک شخص تھا عبداللہ بن مسلم عبداللہ بن مسلم وہ علماء کے درس میں بیٹھتا تھا اہل علم کے مجلس میں بیٹھتا تھا علماء کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا علامہ ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کی مجالس ان کے جلوس میں وہ بیٹھتا تھا ہوا یہ ایک عرصے کے بعد اس نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کو چھوڑ دیا اور معتزلہ ایک گمراہ جماعت کا نام ہے نبی علیہ السلام السلام نے گمراہ فرقوں کی جو تحت حدیث میں پیش ہوئی ہے ایک معتزلہ فرقہ ہے جو گمراہ فرقہ ہے اس نے کیا کیا عبداللہ بن مسلم نے علامہ ابن سیرین کے دروس کو ترک کرنے کے بعد معتزلہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس نے شروع کر دیا اس کے بعد ایک خواب وہ دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اس جنازے میں شریک ہے جو محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں وہ شریک ہے تعجب ہوا اس کو کہ یہ کیسا خواب آ گیا تو اس نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے معامن آنند جالس جی اس نے کہا میں پہلے تو بیٹھتا تھا عالم کے درس میں اب میرا اٹھنا بیٹھنا معتزلہ کے ساتھ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا اس خواب کا مطلب یہ ہے تم ان لوگوں کے ساتھ ہو سنیے الفاظ تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دفن کرنا چاہتے ہیں تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آپ فسن کے لئے ہوا سے مبارکہ کو دفن کرنا چاہتے ہیں اور وہ گمراہ کرتا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے احتسام بل کتاب و سننا کے بعد کتاب و سنت کو کے ساتھ جڑے رہنا اہل علم کی صحبت ضروری ہے آدمی اگر علماء کی صحبت چھوڑ دے گا اہل علم سے دور ہوگا تو وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ واقعہ جو میں نے ابھی بیان کیا علامہ لال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب شر اصول شر اصول اعتقاد اہل میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے لہذا ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ بھی فتنوں کا دور ہے آپ نے خلافت کا فتنہ سنا نا آئی ایس آئی ایس اٹھا ایک آدمی کہا کہ میں خلیفہ ہوں نام کچھ تھا بتایا ابو بکر میرا نام ہے باللہ من ذالک اس کے بعد وہ احادیث جو کالے جھنڈوں کے متعلق یا خلافت کے متعلق بعض احادیث آئی ہیں ان احادیث کو لوگوں میں نشر کیا گیا میڈیا کا استعمال کیا گیا پوری پلاننگ جس کو پری پلان کہتے ہیں یا پہلے سے پلاننگ کہتے ہیں سابقہ سازش کے تحت پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمان نوجوانوں کو ٹارگٹ بنایا گیا خلافت کے نام لے کر احادیث کو ذکر کرتے ہوئے اس کے ظاہری مطالب کو لیتے ہوئے تفسیر میں غلط ملت یا من مانی کرتے ہوئے اور میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں اس چیز کو نشر کر دیا گیا کہ دنیا میں اب خلافت آ گئی ہے اب بادشاہ سب ختم بادشاہ ہے ہی نہیں اسلام میں خلافت تھی خلافت آ گئی ہے آ جاؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ ہمارے ساتھ فتنا اٹھا سب ہے اس فتنے سے کیسے شکار ہو گئے مسلمان کیوں شکار ہوئے اس فتنے کا فتنے کا کیوں شکار ہوئے اس لیے کہ نہ ان کے پاس علم ہے جو ان کو فتنے سے بچائے نہ اہل علم کی صحبت ہے جو ان کو فتنے سے بچائے علم روشنی ہے اور کتنا اندھیرا ہے نبی وسلم میں وہ اندھیرے سے تعبیر اندھیرا جیسے پھیلتا ہے کتنا تاریخی اندھیرا ہے آدمی کو کہاں لے جا کر گرائے گا کہاں گرے گا کیا خسارا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے علم روشنی ہے میرے بھائی علماء کہتے ہیں سلف کا ایک زبردست کور سنیے دنیا میں کوئی بھی فتنا جب شروع ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی فتنا جب شروع ہوتا ہے علماء اس کو پہچان لیتے ہیں اور جب فتنا ختم ہو جاتا ہے جاہل اس کو پہچان لیتے ہیں علماء کیا بات ہے حسن بسی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پر فتنا جب اسٹارٹ ہوتا ہے کوئی بھی علماء اس کو پہچان لیتے ہیں دینی بصیرت سے علم سے اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ علم رہنمائی کرتا ہے وہی بات حضرت علی کی جو مجھے یاد آتی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ فرماتے ہیں العلم خیر من المال آج مال کے پیچھے بچہ بھاگتا ہے نوجوان بھاگتے ہیں دولت دولت دولت ہے تو سب کچھ ہے نہیں علم ہے تو سب کچھ ہے دولت تو ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے کھانے کے لیے چاہیے رہنے کے لیے چاہیے کپڑے کے لیے چاہیے لیکن جہنم سے بچانے والی چیز فتنوں سے ہماری حفاظت کرنے والی چیز دولت نہیں ہے دولت سے انسان اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکتا ہے علم سے بچا سکتا ہے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں العلم خیر من المال علم مال سے بہتر ہے کیوں اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہیں مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مال کو چھپا کر رکھنا پڑتا ہے چوری نہ ہو جائے لوٹ نہ جائے اور علم تم کو لٹاتے ہوئے بچا دیتا ہے کہیں کہیں کوئی تمہیں لوٹ نہ لے تمہارے عقیدے کو چھین نہ لے تمہارے منہج کو تباہ نہ کر دے تمہارے امال کو برباد نہ کر دے تمہیں جنت کے راستے سے نکال کر جہنم کے راستے پر گامزن نہ کر دے لگا نہ دے علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اسی لیے سلف کہتے ہیں علم جب ہوتا ہے تو انسان فتنے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے اور یاد رکھنا معلوم ہے مسئلہ فتنہ فتنہ بول کر نہیں آتا ہے سنو میں ایک فتنہ ہوں کا آؤ میری لپیٹ میں نہیں فتنہ اچھی شکل میں آتا ہے لوگوں کو شروع میں اچھا لگتا ہے شیطان اس کو مزین کرتا ہے شیطان کون دو قسم کے شیطان جن انس کچھ جنوں کے شیطان ہیں کچھ انسانوں کے شیطان ہیں یہ دونوں شیاطین مل کر فتنے کو خوبصورت بتاتے ہیں لوگوں کو اچھا لگتا ہے کتنی اچھی چیز ہے کتنی اچھی چیز ہے چلو ہم اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور اہل علم اپنی علمی بصیرت سے اس فتنے کا ادراک کرتے ہیں پہچان لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں جب اتنا اپنا کام کر جاتا ہے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو اسی صورت میں بعد میں جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ لوگ پہچان لیتے ہیں کہ ارے ہم جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں سلف نے کہا فتنہ جب سٹارٹ ہوتا ہے شروع ہوتا ہے علماء اس کو پہچان لیتے ہیں اور فتنہ جب ختم ہو جاتا ہے تو چاہل اس کو پہچان لیتے ہیں موزہ سامعین اسی قسم کا فتنہ خلافت کے نام پر بھی اٹھا آئیے معلوم کرتے ہیں کہ خلافت کیا ہے خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے نصوص کی روشنی میں اہل علم نے چار طریقے بیان کیے جس سے خلافت ثابت ہوتی ہے قرآن و حدیث کے رسوس کی روشنی میں علماء کا یہ قول ہے کہ خلافت چار طریقے سے ثابت ہوتی ہے نمبر ایک نس آیت یا حدیث ہو جس میں خلافت کا ذکر کیا گیا یعنی اشارہ کیا گیا اس سے خلافت ثابت ہوتی ہے اور اس سے مراد ابو بکر پہلی خلافت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نس سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا گیا ان میں سے اہل علم نے اس مشہور حدیث کو ذکر کیا ہے نبی علیہ السلام حیات اپنی حیات طیبہ کے آخری مراحل میں بیمار ہو گئے سخت بیمار اتنا بیمار ہو گئے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اٹھ کر مسلح پر تشریف لے جا سکتے تھے کوشش کی آپ نے لیکن نہیں ہو پایا تو آپ نے ایک حکم صادر فرمایا مرو ابا بکر فلس حکم دو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کی امامت فرمائے اس حدیث میں علماء کہتے ہیں واضح اشارہ اس نس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں بیمار اور آپ حکم دے رہے ہیں اپنی جگہ پر امامت قوم کی امت کی ابو بکر کے لیے کہ وہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا یہ نس کہتے ہیں اس سے ثابت ہے ابو بکر صدیق رضم کے خلاف صحابہ کو معلوم تھا اس کے لیے آپ کو پہلا خلیفہ چن لیا گیا دوسری شکل دوسرا طریقہ خلافت کا یہ ہوتا ہے کہ پہلا خلیفہ وسیعت کرے لوگوں کو کہ میرے بعد فنا کو خلیفہ بنایا جائے یہ دوسری شکل ہو سکتی ہے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت کی حضرت عمر ابن خطاب رضی ان کی خلافت کے لیے یہ دوسری شکل ہے تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اہل الحل والعقد کیا مطلب اہل الحل والعقد علماء بڑے بڑے علماء وہ لوگ چنیں گے دیکھیں گے کہ کون خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اس کی مثال حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے علماء صحابہ نے اتفاقی طور پر تیسرا خلیفہ حضرت عثمان رضی عنہ کو چن لیا اور اس کے بعد چوتھا خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ کو چن لیا یہ ایک تیسری شکل ہوتی ہے چوتھی شکل کہ کوئی اپنے غلبے سے خلیفہ بن جائے بادشاہ بن جائے شریعت اسلامیہ نے اس کو تسلیم کرنے کا حکم دیا اور اس کی مثالوں میں علماء نے دیکھ کر کہ عبد الملک بن مروان وغیرہ کے خلافت اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں غلبے سے کوئی اپنے پاور کے استعمال سے بادشاہ بن جائے خلیفہ بن جائے دنیا میں تو ایسی صورت میں اس کو تسلیم کیا جائے گا اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم میں اور کتب السنہ میں موجود ہے اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا اگر ولو تعمر علیکم اگر کوئی غلام کالا اور آدھا کٹے ہوئے ہو تم پر حاکم بن جائے اور کی پر تم پر حاکم بن جائے تم نے بنایا نہیں ہے وہ بن گیا تو تم اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا حالانکہ اس کے نصب میں عیب ہے وہ عبد ہے آزاد نہیں ہے عبد ہے آزاد نہیں ہے غلام ہے کالا ہے اور جدا اور راس جیسے حدیثوں میں آیا آپ اور اس کی سورج شکل یہ بھی صحیح نہیں ہے سلیم نہیں آدھا کٹے ہوئے ہیں ایسا ہے اور بعض بات میں سر جو ہے چھوٹا ہو اگر وہ بن جائے تو ایسی صورت میں اس کو تسلیم کرنا سننا اور اطاعت کرنا ہے کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو تو یہ ایک چوتھی شکل ہے جس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ خود بن جائے اپنی پور سے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں حجاج ابن یوسف الثقفی کی مثال اور بادشاہ مروان گزرا امام احمد حمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بادشاہ تھا وہ اور پور سے آ گیا تھا ایسی صورت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور زمانے میں جو اہل السنہ و جماعت تھے الحدیث تھے انہوں نے قبول کیا حتیٰ کہ اس کے ظلم کو بھی برداشت کیا صبر کیا اس سلسلے میں انشاءاللہ بات آگے آ رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے یہ ہم چاہتے نہیں لیکن ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو قبول کیا جائے گا خلاف نہیں ہوں گے بغاوتیں یا خروش کا معاملہ نہیں ہوگا خلافت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام کے حدیث ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ یہ دین غالب رہے گا معزز رہے گا کب جب تک بارہ خلیفہ نہ ہو یہ دین غالب رہے گا معزز رہے گا جب تک بارہ خلیفہ اس میں ہوں گے اور سب اچھا حکم کریں گے اچھا فیصلہ کریں گے ان کے خلافتیں اچھی ہوں گی یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں ذکر کیا گیا اگر آپ غور کریں اس حدیث کی روشنی میں جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بارہ خلیفہ کا ذکر کیا کون ہے بارہ خلیفہ آپ دیکھیے تو اس میں بادشاہ بھی آتے ہیں جن کو خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کیا اتنا عشر خلیفہ بارہ خلیفہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے اجماع ہے امت کا علماء کا پانچویں عمر بن عبد العزیز اور کہاں ہے خلیفہ اس کے بعد اور بھی ہونا چاہیے نا بارہ کا نبی علیہ السلام السلام نے تو ہمارے استاد محترم شیخ عبد المحسن بدر ال ربا جو مدینہ کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ غور کرو اس حدیث پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوئی فرمائی بارہ خلیفہ کی جبکہ بادشاہ بھی اس میں شامل ہے جیسا کہ سلف نے اس حدیث کی تفسیر میں بیان کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے یہ بارہ کون ہے چار تو خلفاء اربا ہیں اور پانچ میں بن عبد العزیز ہیں اور اس کے بعد عبد یہ بنو امیہ کے لوگ ہیں بنو امیہ کے لوگ ہیں جو خلفاء ان کو حدیث میں بیان کیا گیا وہ مراد ہے اس میں حالانکہ وہ بادشاہ تھے وہ لوگ بادشاہ تھے معلوم ہوا بادشاہ کو بھی خلیفہ کہا گیا بادشاہ کو بھی خلیفہ کہا گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آگے چلیے بادشاہ کا جہاں ذکر ہے یہ تو ہوا خلافت کا مسئلہ اور جیسا کہ ہم نے بتایا ابھی آپ کی خدمت میں یا تو نس سے ثابت ہو اور اس سے مراد کی خلافت ہے دوسری وسیعت کرے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے حضرت عمر میں خطاب رضی اللہ کے لیے وصیت کی تیسری علماء چن لیں جن کو جیسے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ علما کی خلافت گزری ہے اپنے غلبے سے بن جائے جس کو بادشاہ کہتے ہیں جو بہت سارے بنے بنو میاں کے بنو عباس کے بادشاہ وہ اگر اپنے پاور سے بادشاہ بن جائیں اپنی قوت سے بادشاہ بن جائیں تو ایسی صورت میں ان کی بادشاہ کو تسلیم کیا جائے گا اس سلسلے میں علماء کا اجماع ہے اہل سنت جماعت کا اول ملوک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں اول ملوک و خیر و ملوک سب سے پہلے بادشاہ اور سب سے اچھے بادشاہ اگر گزرے ہیں تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سامعین ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں ہے بادشاہ کا ہے گوئی کی گئی ہے خبر کی گئی ہے کہ بادشاہ آئیں گے جیسا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ علیہ السلاط اسلام نے جس میں فرمایا خلافت النبوت بعد ثلاثون سنہ ثم یوتی یوتی اللہ من کہو من یشا میرے بعد خلاف نبوت کے طرز پر میرے بعد نبوت کے طرز پر خلافت تیس سال ہوگی میرے بعد نبوت کے طرز پر خلافت تیس سال ہوگی آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ جس کو چاہے گا اپنا ملک دے گا اس کا مطلب نبوت تیس سال کی ہوگی جو خلافت چار چار خلافہ اربا کی خلافت گزری ہے اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پھر اللہ اپنا ملک جس کو چاہے دے گا اس کا مطلب ملوکیت ہے بادشاہ کا انکار نہیں ہے کہ بادشاہ نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں پر غور کیجیے اور مسئلے کو سمجھیے اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بھی بادشاہ بنایا ہے جیسا کہ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے سلیمان علیہ السلام سلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے اور اللہ نے تعلق کو بھی بادشاہ بنایا جیسا کہ قرآن کی مشہور آیت ان اللہ کا دکھا کا اللہ نے تمہارے لیے تعلق کو بادشاہ بنایا لوگوں نے کہا تعلق کیسے بادشاہ اس کے پاس تو دولت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے منصب ہمارے پاس دولت ہے ہمیں کیوں نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے لائی سالوں ہم نہ اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے وہ مسئلوں لوگ جو بھی کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کو حساب دینا ہوگا بتانے کا مقصد یہ ہے اسلام میں بادشاہ کا تصور ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے اگر کوئی بادشاہ بن جاتا ہے اگر بادشاہ ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا آگے اور مسئلہ آ رہا اچھا بھائی جب بادشاہ بن جائے تو اچھا ہونا چاہیے اگر کوئی ظالم ہو گنہگار بادشاہ فاسق اور فاجر ہو تو اس کے بارے میں ہمیں کیا ہے آگے آ رہا ہے مسئلہ تو یہ آیتیں قرآن کی اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہت ملوکیت ہے بادشاہ گزرے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں بادشاہ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بھی بادشاہ بنایا اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام السلام ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا یہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ نبی بنائے یا بندہ نبی بنائے دونوں میں سے کیا چاہیے آپ کو آپ کو نبی بنانا ہے آخری بادشاہ نبی یا عبد الرسول یا بندہ نبی تو نبی علیہ السلاط اسلام کو اختیار دیا گیا چوائس دی گئی نبی علیہ اسلام نے فرمایا بل عبد الرسولہ میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں معلوم ہوا بادشاہت کا انکار نہیں ہے کہ بادشاہت نہیں ہو سکتی ہے کوئی بھی بادشاہ اگر ہے آج مسلمانوں کا ہم نہیں مانیں گے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ اسلام میں بادشاہ کا کوئی تصور نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بادشاہ بنے ہیں میرے بھائی آئیے مسئلہ بعض لوگ شاید یہ ذہن میں رکھیں ہاں بھائی ٹھیک ہے اگر مان لیں بادشاہ ہے اسلام میں تو اچھا بادشاہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بھائی سب چاہتے اچھا ہو اگر کوئی برا بن جائے تو اگر کوئی ظالم اپنی پاور سے اپنی طاقت سے غلبہ حاصل کرتے ہوئے کبھی سامان لے نام لے کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے لے شریعت اسلام جو میرا اور آپ کا دین ہے اور حق سر چڑھ کے بولتا ہے یہ بات یاد رکھیے خواہشات کی اتباع اسلام نہیں ہے خواہشات کی اتباع اسلام نہیں ہے اسلام کی اتباع اسلام ہے قرآن و حدیث کی اتباع کرنا ہے حق کی پیروی کریں گے حق ہماری خواہشات کے حساب سے نہیں رہے گا ہم اپنی خواہشوں کو حق کے تابع کریں گے وہ وہی علما ہوا تو برادران اسلام اس چیز کو ذہن میں رکھیں اگر کوئی ظالم فاسق بادشاہ بن جائے تو کیا اس کی بادشاہ کو تسلیم کیا جائے گا یا اس کے خلاف خروج کا معاملہ ہوگا بغاوت کا معاملہ ہوگا شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی مسلمان بادشاہ بن جائے اپنے پور سے اپنی طاقت سے اور جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بعد حدیثوں کی طرف اشارہ کیا وہ اچھا نہیں ہے اس کی نسب میں بھی کھوٹ ہو وہ غلام ہے آزاد نہیں ہے وہ غلام ہے آزاد نہیں ہے رنگ اس کا گورا بھی نہیں ہے کالا ہے اور اس کی خلقت میں عیب ہے تب بھی شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے سما و پا کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بات سنی جائے گی اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی بشرطے کے اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جیسا کہ ایک عمومی قاعدہ عمومی چاہے وہ بادشاہ ہو یا شوہر ہو یا ذمہ دار ہو یا ہمارے اساتذہ ہو یا ہمارے بڑے ہوں جن کے ہم تک ایک عمومی اصول ہے عمومی قاعدہ ہے کیا ہے لا کہا مخلوق کی معصیت الخال اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی اگر کوئی بادشاہ ہمیں اس بات کا حکم دے ایسی بات کا حکم دے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کیا مانیں گے وہاں پر وہاں اطاعت کریں گے نہیں اطاعت نہیں کریں گے اللہ کے نبی سسم کے حریشیں حیدرتابی ایمان ان کیونکہ جو صحیح مسلم وغیرہ میں آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بادشاہ تم تمہاری پیٹ پر کوڑا مارے وہ اخذ لگ تمہارا مال بھی چھین لے مال چھین لے ظلم ہے نا مال چھیننا میرا مال بادشاہ آ کر چھین رہا ہے اور میری پیٹ پر کوڑے مار رہے ہیں یعنی مجھے مارتا ہے وہ مارنا بھی ظلم مال چھیننا بھی ظلم کیا کریں ہم بغاوت کریں خروج کریں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر دیکھیے صبر کرو یہاں تک کہ ہاؤس پر مجھ سے ملاقات کرو صبر کرنے کا حکم شریف نے حدیث میں موجود ہیں ایسے عمرہ آئیں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھیں گے کیا حکم ہے کہا کہ وقت پر پہلے نماز پڑھ لینا اور ان کی شریف ہو اس وقت امیر بادشاہ لوگوں کی امامت کرتے تھے جانا نماز پڑھنا کیسی شریعت نے تعلیم دی ہے کیوں اس لیے کہ مسدا عامہ نہ ہو بڑا فساد نہ ہو بڑا مبرہ نہ ہو خون خرابہ نہ ہو فتنے فتنے کا لوگ شکار نہ ہو شریعت کا یہ حکم ہے ظالم کیوں نہ ہو صبر کرو کیوں کیونکہ وہ بادشاہ ہے اس کے ہاتھ میں پاور ہے اس کے پاس طاقت ہے اگر تم نے اس کے خلاف بغاوت کی تو تمہارے ساتھ ان لوگوں کو بھی مار دے گا جو معصوم ہوں گے خون کی ندیاں بہ جائیں گی معصوم لوگوں کی جان جائے گی اور مسئلے مسائل بڑے بڑے پیدا ہو جائیں گے شریعت نے حکم دیا کہ ظالم کیوں نہ ہو بادشاہ فاسق فاجر کیوں نہ ہو شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم صبر کریں اس کی اگر کوئی مثال میرے خیال سے دے سکتے ہیں تو وہ امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ کے دور مروان بادشاہ مروان نے کتنا شروع کیا تھا کیا کتنا قرآن کو مخلوق بولنے کا یہ جو اللہ کا کلام ہمارے درمیان ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے معلوم ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کا کلام قرآن قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے القرآن کلام اللہ ہی غیر و مخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے فتنا ایک اٹھا تھا میں کہہ رہا ہوں نا فتنے آتے رہتے ہیں ہر دور میں آج بھی نئے فتنے آئے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہ اٹھ گیا بادشاہ یہ کہنے پر مجبور کرنے لگا کہ قرآن کو مخلوق بولو قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے اب اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام احمد سن جنا امام احمد رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ان سے کہا گیا نہیں بادشاہ کہتا ہے کہ آپ بولیے کیا بولنا قرآن مخلوق ہے بولنا نہیں بولو کیسے بولیں گے غلط ہے یہ پکڑا گیا قید کیا گیا مارا گیا صرف یہ کہنے پر بار بار مارا گیا کو مقرر کیا گیا جو بڑا موٹا کٹا کٹا تھا صرف یہ کہنے پر مارتا تھا یہ کہنے کے لیے مارتا تھا کہ بولو قرآن کیا ہے مخلوق ہے مار کھاتے تھے صبر کرتے تھے حق بولتے تھے یہ ہے منحج ہمارا ظلم ہوا ظلم ان کی زبان سے ایک ہی چیز نکلتی مار مار کر کہتے ہو کہ کہوں قرآن مخلوق ہے ایتونی بشی من کتاب اللہ ایتونی بشی من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بک مارتے کیوں ہو قرآن کی کوئی آیت تو لاؤ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تو لاؤ کہ قرآن مخلوق ہے تو میں بول دوں گا نہ آیت ہے نہ حدیث ہے زبردستی باطل میں کہنے پر مجبور کر رہے ہو نہیں مارا گیا ظلم اچھا ان کے علاوہ بہت سارے بات کمزور میں ان کو بھی ظلم ہوا جو جو بادشاہ کے خلاف یعنی بادشاہ کے خلاف نہیں بغاوت نہیں سنیے بچتے مسئلے نہیں کہتے تھے قرآن مخلوق ہے بادشاہ کہتا تھا کہ بولو کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے مسئلہ نہیں کہتے تھے وہ لوگ آئے امام احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مروان کا ظلم بہت عام ہو چکا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے کیا حکم ہے کیا کریں کہا کہ صبر کرو بڑھاوت نہیں خروش نہیں اور بڑھاوت نہیں صبر کیا اس فتنے کا خاتمہ ہو گیا بہت سارے لوگوں کو پہلی مرتبہ معلوم ہوتا سن کر اچھا قرآن بھی کو مخلوق بھی بولا گیا کیا سبحان اللہ دیکھیے کس طرح صبر کرتے ہوئے کتاب و سنت سے جڑے رہتے ہوئے احتسام بل کتاب و سنت کے ساتھ امام احمد محمد رحمت اللہ علیہ نے اس فتنے کو خروج کے مسئلے کو ختم کر دیا خروج کے مسئلے کو نہیں بلکہ قرآن کے مخلوق بولنے کے فتنے کو ختم کر دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے منحص کیا اگر بادشاہ ظالم کیوں نہ ہو اس کے ظلم کو برداشت تو ضرور کریں گے لیکن اس کے خلاف بغاوت خروج نہیں کریں گے تو میرے بھائی آج اگر کوئی بادشاہ مسلمان حاکم ظالم ہے فاسق ہے فاجر ہے کہاں سے یہ مسئلہ ہم لے کر آئے کہ اس کے خلاف ہم بغاوت کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں کہاں سے لے کر آئے اور بدگمانیوں کا شکار چاہے سعودی عرب کے ملک سلمان ہو یا دوسرے بادشاہ بدگمانیاں حسن زند رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے ایک مسلمان کے متعلق حسن زن رکھنا ضروری ہے اگر وہ مسلمان عالم ہو تو اور زیادہ حسن زن کیجیے اس کا ظاہر اچھا ہے حسن زن کیجیے باطن کا جاننے والا اللہ ہے نحکم بالظاہر واللہ یتولى السرائے ظاہر ہمارے سامنے ہے باطن اللہ جانتا ہے بادشاہوں کے بارے میں ہم یہاں بیٹھ کر کیسے منظری سے کام لیں خوش زن سے کام لیں یہ دشمنوں کی چال ہے یہ دشمنوں کی چال ہے نوجوانوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں تاکہ بغاوتیں ان کے اندر پیدا کی جائیں اپنے منحص سے ان کو ہٹانا یاد رکھیے یہ اہل الحدیث کا منحص ہے ہم بغاوت نہیں کرتے جلسے جلوس نہیں ہے ہمارے پاس جلسے مطلب پروگرام نہیں جلوس کیا جلسے نہیں جلوس یہ جلوس نکالنا عورتوں کو نکالو باہر جھنڈے لگاؤ بغاوا کلا آواز اٹھانا یہ سلف کا منحج ہے حجاج جے یوسف کا کم تھا ظالم صحابہ نے زندگی گزاری تابعین اس وقت تھے کیا جلوس نکالے یا اس کے خلاف جو ہے آوازیں اٹھائی اس کے خلاف بغاوتیں کی امام احمد ابن حمل کرو اس یہ ہمارا منہج نہیں ہے ہمارا اہل الحدیث کا کتاب و سنت سے ماخوذ منحج یہ ہے ہم صبر کریں گے اس کے ظلم کا بدلہ اللہ اس کو دینے والا ہے ہمارے صبر کا پھل اللہ تعالیٰ ہم کو دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اللہ صابر یہ ہمارا اس کو ذہن میں رکھے اور محترم سامعین جیسے ایک اور ایک اہم بات میں بتاتا چلوں آگے مسئلے پیدا ہوتے ہیں خلافت کا مسئلہ آیا ختم ہو گیا الحمد للہ علما بولے جو لوگ علماء سے دور رہے وہ پریشان رہے جو علماء کی صحبت میں رہے الحمدللہ انہوں نے اپنے منہج کو بچا لیا یاد رکھیے علماء کی صحبت ہی آپ کو فتنوں سے بچا سکتے اللہ کے فضل کے بعد اللہ کی رحمت کے بعد اگر ہم علماء سے دور ہوں گے علم سے دور ہوں گے علم کی روشنی سے دور ہوں گے تاریخیوں میں گے جیسے کہ شروع میں میں نے کہا خوارش کیوں خوارش بنے وہ لوگ صحابہ کی زندگیوں میں موجود تھے صحابہ موجود تھے لیکن ان سے استفادہ نہیں کیے ان کے علم سے اپنے آپ کو روشن نہیں کیے دور ہوئے جذباتی تھے نوجوان تھے عقل سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ایک اور دوسری چیز تعمیلیں کی قرآن کی قرآن کی تعبیلیں اللہ مراد اللہ نہیں سمجھا قرآن کو یہ تمام اسباب رہے جس کی وجہ سے وہ ان وحیدوں کا شکار ہوئے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی ہے کے علاوہ جو لوگ اس زمانے میں صحابہ کی صحبت میں رہے وہ تابعین بن گئے کیونکہ ان سے مستفید ہوئے اور ان کے ان سے کتاب و سنت کتاب و سنت کے ان سے مستفید ہوئے اور وہ تابعین بن گئے آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء سے جڑے رہیں علماء کا جو موقف ہو وہ ہمارا موقف ہو کوئی الگ سے موقف بنانا اپنا یہ سلف کا منحج ہی نہیں ہے یاد رکھیے کل خلافت کا مسئلہ آیا ہو سکتا کل کوئی اور آئے گا فتنے تو رکیں گے نہیں نا بھائی فتنے تو آتے رہیں گے کیا کام کرنا عوام کے لیے کیا پیغام ہے علم حاصل کرتے رہیں علماء کی صحبت میں رہیں اور نیا الگ موقف اختیار نہ کریں میں دلیل دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے نیا مسئلہ آیا مثال کے طور پر سوریا کی جنگ یمن پہ حملہ موجودہ دور کے مسئلے ہیں نا اب میں ایک مسلمان ہوں اس کے بارے میں میں کیا کہوں علماء جو کہتے ہیں وہی میں کہوں الگ سے اس کو کہتے ہیں نوازل زندگی میں زمانے میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی نیا مسئلہ آ گیا اب آج کل بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے نا معلوم ہے نا آج کل بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ غلط بولنا یا نہیں بولنا اس کو علماء کیا کہتے ہیں عوام نہیں بولیں گے اور عوام بولیں گے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیے سلف کا ایک بڑا پیارا جملہ میں نوٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں ایسے جو اختلافی مسئلے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں ہاں، امت کے وہاں علماء بولیں گے سلف کہتے ہیں لو سکت الجاہل خلاف سلف اللہ جزائے خیر دے اتنے پیارے پیارے موتیاں بکھیر کے گئے ہیں کہتے ہیں مسائل میں اختلافی جاہل اگر خاموش بیٹھ جائیں اختلافی ختم ہو جائے گا لو جاہل اگر خاموش بیٹھ جائے تو اختلاف کیا ہوگا ختم ہوگا ہوتا کیا ہے علماء کو بولنا ہے وہ خاموش ہے اور جاہل کو چپ رہنا ہے وہ بول رہا ہے معاملہ ہی الٹا عیسا کی ٹوپی موسا کو پہنا دیے گڑبڑ ہو گئی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا بولنا ہے علماء کو عوام کیا کریں گے علماء جو بول رہے ہیں اہل علم کا جو قول ہے بھائی ہم عوام ہیں ہم علم حاصل کریں گے ہم جنت کی فکر میں لگے رہیں گے علماء یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں ہم اپنی زبان نہیں کھولیں گے ایک دوسری چیز ہم اپنا الگ موقف اختیار نہیں کریں گے بڑے بڑے مسائل آئے نوازل مثال ایک بڑا مسئلہ امت میں آیا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی صحابہ نے منہ کھولا نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مسئلہ ختم ہو گیا صحابہ خاموش تھے دوسرے انہوں نے دیکھا کہ یہ ابو بکر عمر یہ زیادہ جانتے ہیں یہ لوگ جو بولیں گے وہ صحیح ہوگا ہر ایک صحابی نے منہ کھولا سب کو تکلیف تھی سب پریشان ہو گئے کیا ہو گیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کے پیچھے ہم سلا پڑھتے تھے عبادتیں کرتے تھے ان کے ساتھ رہتے تھے چلے گئے تو کیا موت واقع ہوئی ہے یا گئے ہیں پھر آئیں گے کیا ہے مسئلہ بڑا مسئلہ ہے امت پر ان کے نبی ہم سب کے پیارے نبی حبیب و حبیب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی صحابہ نے زبان کھولی الگ الگ اپنا اپنا موقع اختیار کیا نہیں وہ ہے پھر آئیں گے جائیں گے یا آتے رہتے جیسے آج کل آتے رہیں گے آپ یاد کرتے رہو آ جائیں گے ان کی روح آتے رہے گی جہاں جہاں آپ ان کو یاد کریں گے مسجدوں میں بھی آئے گی آپ صرف پڑھیے بس آپ ضرور پڑھتے رہیے آپ وہ کرتے رہیے ان کے ایسے نہیں خاموش رہے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے زبان کھولی منہ کھولا مسئلہ ختم ہوا اس کے بعد تدفین کا معاملہ اس کے بعد خلافت کا مسئلہ آیا کہ کس کو خلیفہ بنائیں گے قریش سے ہوں گے یا مہاجر میں سے کیا کہتے ہیں مہاجر میں سے ہوں گے انصار سے بڑا مسئلہ آیا تو کیا ہوا بڑے صحابہ نے زبان کھولا مسئلہ ختم ہو گیا اس کے بعد لشکر اسامہ کا مسئلہ آیا بہت بڑا اس کا کیا کریں گے بھائی نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں آخری حیات میں اسامہ حب حب رسول اللہ اسامہ بن زید اللہ کے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا تھا وہ مدینہ سے باہر ہی تھا نبی اسلم کی وفات ہو گئی اب مدینہ کو خطرہ ہے دشمنان اسلام کا اب کیا اس لشکر کو کنٹینیو روانہ اس کو روانگی کا حکم دیا جائے گا یا اس کو واپس بلا لیں گے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ہاں صحابہ نے زبان کھولی سب نے اپنا اپنا ایک الگ موقع اختیار کیا نہیں بڑے بولے بولے ابو بکر رضی رضی اللہ اللہ عمر مسئلہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا ختم ہوا جانتے ابو بکر رضی اللہ کہا میں اس کو واپس نہیں لاؤں گا جس کو نبی سمجھ نے روانگی ہوگا مدینہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے دیکھیے اسی طریقے سے مانی زکات کا مسئلہ آیا وہ بھی امت پر ایک بڑا مسئلہ تھا زکات دینے کا بعض قبائل نے انکار کر دیا تمام صحابہ نے اس مسئلے پر الگ الگ موقف اپنا منہج اختیار کیا یا بڑے صحابہ کے ساتھ رہے بڑے صحابہ کے ساتھ رہے بڑے صحابہ نے گفتگو کی معاملہ مسئلہ جو ہے ختم ہوا ختم ہوا اسی لیے لو سکت الجاہل الخلاف جاہل چپ رہے گا تو اختلاف ہی ختم ہو جائے گا اگر آج کل بڑا مسئلہ سوریا کی جنگ ملک سلمان کا آرڈر دینا کہ یمن پر حملہ ہم کریں گے یا ایسے اور بھی مسئلے ہیں بڑے بڑے امت کے کیا ہم الگ موقف علماء کو چھوڑ کر ہمارے جو اہل علم ہے علماء اکرام ہے ان کا کیا منہج ہے وہ ان کا کیا موقف ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ہم کہیں گے یا اپنا الگ اپنی الگ رائے قائم کریں گے اپنا الگ موقف اختیار کریں گے نہیں وہ جو کہیں گے وہ کیونکہ وہ دین ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ دین ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان کا موقف ہمارا موقف ہوگا کیونکہ دینی بصیرت ہے اندیشی ہوتی ہے علم ہے ان کے نزدیک روشنی ہے ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو قرآن میں ذکر کیا ہے حل عالم لہٰذا میرے بھائی اس قسم کے مسئلے آتے رہیں گے ہم کیا ایسے رہیں گے خالی گلاس کے جیسے ڈالو جو ڈالنا ہے اس میں ایکسپٹ کریں گے ہم نہیں بلکہ ہم اپنے اہل علم سے جڑے رہیں گے اپنے علماء سے جڑے رہیں گے جماعت سے جڑے رہیں گے کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ برکت ہے علیکم بالجماعت جماعت جمیت ہے الحریش کی جماعت ہے صحیح ہے یہ موضوع میرا خلافت ملکیت ہے جماعت کے بارے میں موضوع نہیں ہے ورنہ دلیل موجود ہے اور اللہ جدایا کر دے ہمارے اکابر علماء نے یا ہمارے ساتھیوں نے ہمارے علماء نے بڑے علماء نے سب نے اس پر بہت بولا ہے طائفہ منصورہ پر الحمدللہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جمعیت جماعت کے سلسلے میں بھی فتح ہوئے ہیں سب کچھ اپنی جگہ ہے تو جماعت حق پر ہے الحمدللہ جماعت سے جڑے رہیے علماء حق پر ہیں الحمدللہ علماء اہل الحدیث موجود ہیں جو بصیرت افروز خطابات دیتے ہیں لوگوں کو اور علم پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہم ان کی صحبت میں رہیں تاکہ ہر آنے والے فطرے سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں اپنے منہج کی حفاظت کر سکیں اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں دشمن یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے ہمارے عقیدے کو برباد کر دے اور دیکھیے ان کی چال کیا ہے پہلے آخری بات میری بات ختم کر رہا ہوں علما یہ سپورٹ کرتے ہیں یہ حق کا راستہ بتاتے ہیں لوگوں تو علماء کو بدنام کرنا ایک چال چلی جا رہی ہے اس کو تھوڑا سمجھ جائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے کیا چال میڈیا کی ہے علماء کو بدنام کرنا پہلے بڑے بڑے علماء جن کو بچپن سے ہم نے کال اللہ قال رسول کہتے ہوئے سنا ہے جو ہمیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں راستہ جنت کا ہمیں دکھاتے ہیں اللہ علیہ کے قول علماء اور ہم ہوں کر ہم پر میری امی اور ابا مجھے تو دنیا کی تکلیف سے بچاتے ہیں لیکن میرے علماء ہمارے اساتذہ ہمارے علماء جہنم کی تکالیف آخرت کی مصیبتوں سے ہمیں بچاتے ہیں ان سے دور ہو جاؤں میں یہ بڑے اچھے ہیں ان سے رہنا ہے اب دردار کیا کہتے ہیں یا تو تم عالم بنو کن عالمن اور تم یا تو عالم بن جاؤ عالم نہیں ہونا نمبر دو طالب علم بنو نہیں وہ بھی نہیں ہوں میں اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں عالم بھی نہیں ہوں طالب علم علماء کو سننے والے بنو علماء کی صحبت میں رہو چوتھے مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ علماء کے ساتھ جڑے رہیں اپنا الگ موقف نہ اختیار کریں منج کی حفاظت کریں یہ لٹیرے کیا کرتے ہیں علماء کو بدنام کرتے ہیں دیکھو عالم نے یہ کہا ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں کیا عالم سے غلطی نہیں ہوتی ہے علماء سے کیا غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں ہاں؟ ان کی غلطیوں کو پھیلایا جاتا ہے ان کے بعض اقوال کو جو شاد ہوتے ہیں ان کو پھیلایا جاتا ہے ان کو ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں ان کو بدنام کیا جاتا ہے تاکہ عوام علماء سے دور ہو جائیں عوام عوام جب علماء سے دور ہو گئی اب ریڈی ہے تیار ہے جیسے چاہ پکاؤ کھیلو ان کے ساتھ بال جیسے ہوتا نا دا بال ان یور پاکٹ کیا بولتے انگلش میں بال آپ کے جب میں ہے میں آپ کے جیب میں ہوں اب آپ جیسے چاہے کھیلو میرے ساتھ جو خروش عقیدہ چلے تکبیر کا من یس الگ جماعت بناؤ یس یس وہ کرو ہر ایک کے لیے ریڈی ہے کیوں کیونکہ پہلے دشمن نے کیا کیا علماء پر کفر کے فتوے لگائے یا ان کی غلطیاں بتا کر علماء سے دور کر دیا جب علماء سے دور ہو گیا اب اس کو کچھ بھی بتاؤ تعمیریں کرو آیتوں کی حدیثوں کی جھنڈے ونڈے خلاف دلاب آئی تھی نا مزر یہ وہ یہ وہ بتاؤ وہ ہر چیز قبول کرے گا برباد ہو جائے گا فتنوں کا شکار ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کی اپنے منہج کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اہل الحدیث کا منحج اہل الحدیث کا عقیدہ ایسے آسانی سے ہم تک نہیں پہنچایا گیا امام احمد رحمۃ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا کوڑے مارتا تھا بہت ظلم بڑی قربانیاں علماء نے دی ہیں بڑی قربانیاں دے کر ہم تک جو ہے اس پیارے سے خوبصورت سے عقیدے کو جو توحید کا عقیدہ ہے اور صلف صالحین کا منحج ہے اس کو ہم تک پہنچایا گیا میرے بھائی لہٰذا اس کی حفاظت کریں نئے نئے مسئلے مت پیش کریں نئی نئی چیزیں ایسے نہیں کرنا ویسے کرنا یہ کرنا یہ جو ہے نئے نئے مسئلے وہ بعض مسئلے عجیب عجیب آتے ہیں بھائی وہ داڑھی جو ہے لمبی نہیں چھوڑنا چھوڑی کرنا ہے داڑھی جو ہے لمبی امبی نہیں چھوڑنا خوبصورتی اللہ کو اللہ جمیل یحب الجمال اللہ کو جمال پسند ہے اللہ خود خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس کو حدیث کو لا لیے داڑھی کو پیش کرتے پردہ ودہ کہاں ہے عورتوں کا اس کو لاتے ہیں عجیب عجیب مسائل حدیثوں کا شک نہیں ہے نہیں نہیں ہے ہے دین کی سمجھ اہل علم سے دوری الگ ہے تو ایسے جو ہے غلط غلط چیزوں کا شکار ہوتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے اللہ کے واسطے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اپنے منج کی حفاظت کریں علماء سے جڑے رہیں اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے حق پر عمل کرنے والا بنائیں اور حق پر ہماری موت ہو جائے عامر واخر الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ